لمحات سے ہم گزر رہے ہیں یہ لمحات اشرے سے کا پہلا حصہ ہے اللہ کی یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ نے ان کے دن کو بابرکت اور ان کی راتوں کو شب قدر سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے قرآن قریب میں اس بارے میں ایک صورت ہے وج ولیال عشر اللہ تعالیٰ فضم کھاتے ہیں فجر کی صبح کی لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی کھاتے ہیں تو کو بطور دلیل کے اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر پیش کرتے ہیں امت وسلم کے لیے بے خاندان میں درمیان میں ڈھیر و شمار کی گراسی ہو گئی ہو یا اس نے دل سے کلیمہ نہ پڑا ہو ایسا کلیل کبیلا انسان فجر کی نماز کو چھوڑ سکتا ہے رب رفتالہ فجر کی قسم کھا رہے ہیں کچھ تو اہمیت ہوگی زمین اللہ کی آسمان زمین کی مخلوق سمندر کی مخلوق پتا کی مخلوق آسمان کی مخلوق سب اللہ کی اللہ ممتاز نہیں ہے میرے اور آپ کے سامنے کسی چیز کی قسم کھانے چھوٹا بڑے کے سامنے قسم کھاتا ہے بڑا چھوٹے کے سامنے قسم نہیں کھاتا وہ الحاکمین اللہ کی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ہمارے کے قدرت میں ہے اندر جائے باہر نہ نکال سکے باہر رہے اندر داخل نہ کر سکے سوئے تو ہمیشہ کی نیند سنا دے بیماریاں اسی دے سب کچھ رہے لیکن وہ اس کو ہاتھ نہ لگا سکے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول فجر ختم ہے فجر کی مسلمانوں کو جتانے کے لیے بڑی قیمت کی چیز ہے اللہ نے جن چیزوں کی قدر کھائی کلام باغ میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے زیتون زیتون کی قدر کھائی اللہ نے اور اللہ نے سورج کی قدر کھائی اللہ نے مکے کی قدر کھائی اللہ نے نبی کے چہرے کی قدر کھائی یہ سب قیمتی چیزیں ہیں آج صبح کا دن کتنے لاکھوں مسلمان ہوں گے جنہوں نے جمعہ کی صبح کو نہیں دیکھا ہوگا فجر کو نہیں دیکھا ہوگا حدیث میں آما نے فرمایا جو فجر کے سائقے سے فجر کی لذتوں سے محروم رہتا ہے قیامت کے دن وہ میرے دیدار کی رحمت سے محروم ہو جائے گا جاؤ جاؤ کھانے والوں کا چہرہ دیکھو کتا کھانے والوں کا چہرہ دیکھو شرابیوں حرامیوں کا چہرہ دیکھنا لیکن اللہ فرماتے ہیں جس نے فجر کے دائرے کو دنیا میں چکا نہیں تحجد کی لذتوں کو پایا نہیں وہ قیامت کے دن میرا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کسی نے بیوی کو رب بنا رکھا ہے اولاد کو رب بنا رکھا ہے کارخانے کو رب بنا رکھا ہے اٹھے دس بجے اٹھے گیارہ بجے اٹھے اور شیطان کا پیشاب اپنے ناک میں ڈلواتے ہوئے اٹھے حالت جنازت میں اٹھے جمہوری حکومت ہے سیکولر حکومت ہے بی جے پی کی حکومت ہے کانگریس اور کمل کی حکومت ہے جو چاہے من میں آتا ہے کرو اللہ کے گھر کو ویران کرنا ہے نماز کا قتل کرنا ہے وجر کو ڈھونڈنا ہے بھاگو مجاوروں کے پیچھے کہ صاحب ہمیں کوئی تعلیم دے دو بلی کا دے دو کاروبار میں و برکت کے لیے بھاگو نرسنگ ہوم بیوی کا پیشاب لے کر بچوں کا پاخانہ لے کر اپنا بلغم لے کر نہار پیٹ جاؤ جو اللہ کے گھر کو نہیں دیکھتا وہ نہار پیٹ پیشاب لے جانے پر اللہ اس کو مجبور کرتے ہیں جو صبح میں السلا تو خیروں من النوم کا معنی نہیں سمجھتا مطلب نہیں سمجھتا ساڑھے چودہ سو سال سے چیخ چیخ چیخ کر بلال کا نائک چلا رہا ہے تو وہ نماز دین سے بہتر ہے نماز دین سے بہتر ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات ول فجر اتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساتھوں کی اور اس وقت کی اللہ نے قسم قائم بڑی چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتے اور اس کو زلیل اور اپنی قدرت کا کرشمہ نہیں بناتے کتنی اہمیت ہوگی میں نے کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا اس میں اسلام کے دائرے کو قرآن کی لذت کو حلاوت کو چکا نہیں ہوگا سب جا کر حالت جنابت میں گندگی کی حالت میں گندی حیض و نفاذ والی بیوی کی بغل میں سو رہا ہوگا جنت کی چڑیا مور اور پرندے وہی بالکل بھی شری بلّہ جو سبھی ہم ہمیں ولا اللہ سب خبر سکتی ہو ذرا چڑیا کی جو ہے پر کام لگاؤ کے بول پر کام لگاؤ بائنے اور مور کے بول پر اور سیٹے اور شیر کی جھاڑ پر کان لگاؤ میرے رب کی قسم اور رب کی تصویر بیان کرتے تھے زمین آسمان اور سب بھی ہو گیا تمام چیزیں اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اور یہ میاں اجرم المخلوقات حالت جلابت میں گندی بیوی ناپاس بیوی کے بغل میں صبح جب جنت کی ہوائیں چل رہی گی کبھی نہ ہوگا دلیل ہوگا یا اس کے خاندان میں کہیں اوپر کا نسخہ اور مشرق اور بھیڑ و جماع کا نسخہ فجر کی قدر و قیمت کو نہ ہوگا اور نہ مسلمان ہو آقا کا غلام ہو اور دامن تھامنے والا ہو اور وہ فجر کی بے قدر و قیمت کرے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی قسم کھائی تو اللہ نے کہا کہ دس راتوں thought سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دنوں کو محترم بنایا اور ان راتوں کو قیمتی بنایا حضرات ایک وقت وہ تھا کہ جب اگر کوئی کہتا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے سے دعا نکلتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اس کا روپیہ پیسہ کنیما میں لگنے کے بجائے شراب میں لگنے کے بجائے حرام کاری میں لگنے کے بجائے مسجد کے اندر لگ رہا ہے ایک وقت وہ کہ کوئی حج بیت اللہ کو جاتا دل سے دعائیں نکلتی اس کے پیر پھٹنے کو جی چاہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر دعاؤں کی درخواست سے کرنے کو جی چاہتا ایک وقت وہ آتا یہ نوجوان داڑھی رکھتا اللہ کے راستے میں نکلتا اور دیہات کے لیے نکلتا تو دل سے دعائیں نکلتی اب تو ایسے زمانے میں ہم فرق رہے ہیں ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں جب عبادت کا خاص موسم آتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکرو و گریز تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مذاق کرنا تو نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے اندر مسجدوں میں کئی قیتیں کیا تھی اور عید الفطر کے بعد میں قسم کھا کر اللہ کی قسم کھا کر ممبر رسول پر دیتا ہوں کہ ایک پانچ اور رمضان میں نظر آیا نظر نہیں آیا کیا یہی روزہ سکھاتا ہے کیا یہی رمضان کا سبق ہے کیا یہی رمضان کے تقوی کے اثرات اور نتائج ہیں اب ڈر لگتا ہے کہ کوئی حاجی احرام پہ کر جائے اور لمبائی اللہ تعالی فیش کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ جواب میں فرشتوں کے ذریعے سے کہہ دے لا لبئی فلا تابئی تیری لبئی اس قبول نہیں اور تیری سادی اب مسجدوں کے کنارے بلند ہونے لگے اب ایسے مسجدیں ایسی مسجدیں اور جو ہے ارب نما مسجدیں بننے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کہنے لگے ان میں ریا کی بدبو آ رہی ہے ان میں شہرت کی سور کے پہانے کی بدبو آ رہی ہے جس میں انسان چوہیری کاری اور شہرت چاہتا ہے اپنی حکومت جتانا چاہتا ہے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں بکرا قربانی دے رہا ہوں ڈھائی لاکھ کی گائے قربانی دے رہا ہوں اون قربانی دے رہا ہوں پہلے خوشی ہوتی تھی کہ ایک عبادت ہے اس کے سلے میں اللہ خاندانوں کے مقصد کے فیصلے کریں گے آپ کے آپی فیصلے کریں گے اب ڈر ہوتا ہے کلام پاک کی آیت کو دیکھ کر اللہ ولا ولا اللہ کے یہاں یہ خون نہیں جاتا اور یہ گوشت نہیں جاتا اللہ دلوں کی حالت دیکھتے ہیں کیوں قتل کر رہے ہو جانور کو کیوں ان کو جگا کر رہے ہو کیوں سائے میں حصہ لے رہے ہو جب تاریخ اٹھانا طے ہے جب نماز چھوڑنا طے ہے جب فجر کے وقت نہیں اٹھنا طے ہے اور جب چوروں کو ماحول اور مسجود اور تازہ بنانا طے ہے ایک جانور کو کاٹ کر اللہ کی قربانی کا اور حضرت ابراہیم علا نبی علاقہ کی ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ امریکہ جانا چاہتا ہے ایک آدمی حجب اللہ کرنا چاہتا ہے ایک آدمی برطانیہ اور آسٹریلیا میں نوکری پانا چاہتا ہے اور قطار میں لگا ہے نوکری پانے کی اور جب اس سے پوچھا گیا میاں تمہارا پاسپورٹ کہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو پاسپورٹ نہیں بنوایا پھر جناب آپ حج بیت اللہ کو جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ کے بغیر عمرہ کا ویزا اسٹام نہیں ہوتا پاسپورٹ بغیر آپ کو ہلکا ویسا نہیں ملتا پاسپورٹ کے بغیر اپنے ملک سے باہر ایک قدم نہیں رکھ سکتے پاسپورٹ کے بغیر انگریزی سرزمین کے اندر نوکری کا تعلق اپنے زبان میں اس کا نام نہیں چپتا سکتے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا وہ انسان جسے کسی پاگل کتے میں کاٹا ہو جو بھاگ دیوانوں کے ہاسپٹل سے نکلا ہو وہ بھی یہ کام نہیں کرتا کہ پاسپورٹ کے بغیر حج بیت اللہ کی کوشش کر رہا ہو باہر جانے کے لیے اور کی کے اندر لگائے کھڑا ہو یہ کیا اللہ کا مذاق نہیں ہے کیا اللہ کے کعبے کا مذاق نہیں ہے یہ نبی کے روزے کی جانی کا مذاق نہیں ہے کہ داڑھی بڑھے کبیلے بے پردہ رنڈی نما عورتیں اللہ کے کعبے کے پاس جا کر طواف کر رہے ہیں سبا مروا کی صحیح کر کر اما کا مذاق کیا یہ نہیں اڑا رہے ہیں نبی کے روزے کی جانی کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت نکال کر آقا کے چہرے پر ابھی موجود کی طرح ٹھک کر کہ آقا مجھے خوش اور دلیر اڈوانی کا چہرہ مجھے پسند ہے تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے کہاں سے یہ ضرورت پیدا ہو گئی جب تمہیں داڑھی نہیں رکھنا تھا جاتے امریکہ کے اندر شراب کے جھوٹے برتن دھوتے برطانیہ کے اندر ٹوائلٹ صاف کرتے جاتے انگریزی یورپ ممالک کے اندر ہوئی آقا کے سامنے اس انگریزی لباس کے ساتھ جانے کی ہمت کیسے ہوئی داڑھی اڑا کر اللہ کے حجر اسبت پر ہاتھ چھونے کی استعلام کرنے کی کیا حدیث میں آقا نے نہیں فرمایا کہ جو میرے حجر اسبت کو اللہ کے حجر اسبت کو چھوتا ہے اللہ کے ہاتھ سے چلنی سکا اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے جب وہ اہم ترین اسلام کے ارکان میں ایک اہم ترین رکوز فرید زکات نماز کے بغیر قبول نہیں کبھی لو کیا ضرورت تھی ایک بیل کو قتل کرنے کی ایک گائے کو قتل کرنے کی ایک جانور کو قتل کرنے کی پاس کوش نہیں ہے تمہارے پاس نماز کا نے اس دن کی کی فجر نماز نہیں پڑھی اس اجرے کی نماز نہیں پڑھی اور نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے جس کو کلام پاک میں اللہ نے اشار ولا تک من المشرکین نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر بھیڑ چمار کے نستے سے پیدا ہونے والی قوم میں نہ ہو جاؤ یہ کھیت ترجمہ ہے وہ بڑے اکابرین ہوں گے وہ بڑے بڑے ہوں گے وہ ادب والے ہوں گے وہ احترام والے ہوں گے وہ نظافت والے ہوں گے ہم تھرڈ کلاس قبیلے لوگ اس کا ترجمہ اسے ہی کریں گے نماز پڑھو بلا سکون المشری کی بھیڑ و چمار کے دوسرے سے پیدا ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ دنیا جو کہتی ہے کہے اس لیے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا بند طرح سلا تھا نہیں ہے تم قدم باہر نہیں رکھ سکتے نماز پاسپورٹ ہے اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں یہ داڑھی بڑے بکریاں کیوں خریدتے ہیں ابھی دسمبر کی پچیس تاریخ کو کرسمس ہے عیسائیوں کا تہوار ہے کم سے کم کچھ دن ٹلا دو اگر بکرا خریدا ہے ٹلا دو کرسمس کے تہوار میں بکرا شواہ کر دو تو والے بی جے پی والے تمہیں کہیں گے یہ ملک کا وفادار ہے صاحب یہ پکے مدینے کا وفادار نہیں یہ گنگا کا وفادار ہے یہ رام اور سیتا کا وفادار ہے یہ عیسا مسیح کا وفادار ہے چلو اللہ کو راضی ہونے کا نہیں داڑھی منڈوں والے کو راضی ہو جائیں گے رکھ لو بکرا کام آ جائے گا کرسمس کے موقع پر اللہ نے بھی ایسا کیا کہ بقر عید کو اور کرسمس کے تہوار کو اللہ نے ایک ہی مہینے میں دسمبر میں دے دیا چلو تم جو ہے اپنے ملک والوں کو راضی کر لو اور تم پر دہشت گردی کا لیبل اور بمباری کرنے کا جو لیبل اور دیش وروی کا جو لیبل اور ملک کے مقدار کا جو لیبل ہے ذرا ان کے ساتھ کرسمس کا تہوار گنے کا تو مناتے ہی ہو اور پٹاخے پھوڑتے ہی ہو ہولی کا رنگ جو ہے دوسروں کو اڑاتے ہی ہو اور جو ہے پرساد کھاتے ہی ہو اور اپنے جو ہے مکانوں میں دکانوں میں فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کی تصویریں آواز کیے ہوئے ہو لٹکائے ہوئے ہو گلے میں لا کے چمار چمارتا ہے تمہاری بیٹیاں کی کپڑے پہنتے ہیں اور تمہارے بیٹے ہم کی جیسا قربانی دے کر تم کون سا تین مانو گے تو اس لیے ایک کام کرو کہ تم جو ہے کرسمس کے موقع پر ذرا یہ تہوار کر لینا جو سینا والے بار اٹھا کرے تمہارے گیٹ سب سمائیں گے قربانی دینا ہو کھاؤ کہ موت تک چہرے سے آپ کی سندر نہیں نکلے گی قربانی دینا ہو کھاؤ کہ موت تک میرا سجدہ کبھی نہیں ہوگا میری تقریر تحریمہ کبھی نہیں ہوگی لوگوں ہی بچ گئے ہو نوجوان ہو تمہیں بجر میں اٹھنے اور تمہیں نماز میں آنے مشکل پیدا ہوتی ہے وہ کہانی کتابوں میں لکھا ہے عورت اگر بچہ جن رہی ہو اور ان کی زندگی میں سب سے جو نازک مرحلہ آتا ہے وہ ولادت کا ڈیلیوری کا مرحلہ آتا ہے بہت نازک مرحلہ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا اگر کوئی بچہ اپنی ماں کی ساری زندگی خدمت کرتا رہے اسے پورے پر اٹھا کر کھلتا رہے اور اس کے جسم پر زخم آ جائے اپنی زبان سے ڈانٹتا رہے خدمت کرتا رہے فرمایا کہ ماں بچہ پیدا کرتے وقت ایڑیاں لگڑ کر جو ایک مرتبہ آپ کی اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے ماں کو آج کتنے لوگ مذاق کرتے ہیں کتنے لوگ بیویوں کی باتوں میں آ کر سسرال کی باتوں میں آ کر آج ماں کو تانا دیتے ہیں باپ کو گالیاں دیتے ہیں پوچھے گڈا کہتے ہیں پرانے زمانے کے خیالات بالا کہتے ہیں اس میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ نماز پڑھ رہے ہو جنت پہ جانے اور ماں ناراض ہے تو جنت نہیں دے گی تو آپ جائیں گے کون سی جنت میں بیوی کی جنت میں جائیں گے آپ کیا کریں گے آپ اور کسی محل میں داخل ہونا ہے دروازے سے اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے تو پھر آپ دروازہ دیوار پھلا کر چوروں چکوں کی طرح کیا آپ جنت کے اندر جائیں گے نہیں نہیں جا سکتے لیکن فرمایا کے یہ سارے آماد لے جائیں گے اپنے نماز پر اپنے روزے پر اپنے حج پر اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرنا ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں ناراض ہے یہ جنت نہیں مل سکتی نماز روزے بیکار ہے باپ ناراض ہے ہاں ناراضگی دو وجہ سے ہوتی ہے ایک دنیا کی وجہ سے اور ایک تین کی وجہ سے ماں کہتی ہے بیٹا داڑھی ملا دے وہاں ماں کی تاج لازم نہیں لاتا مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت خالق خالق کی معصیت اور نافرمانی میں جائز نہیں ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں ٹیبل کلیکشن لاؤ لاؤ اور بیوی کو ستاؤ بیوی کو گالیاں دو اور بیوی کو تلاق دو بغیر عزم سے کہتے ہیں تو ایسے امور کے اندر ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے اطاعت اسی وقت تک جب تک اللہ راضی ہو اللہ کے نبی راضی ہو بہرحال ان آغاز پر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ماں اور رات کو شریع حدود کے اندر راضی رکھنا ہر بچے کا ہر اولاد کا فریضہ ہے اور وہ اپنے آواز پر ناز نہ کرے اپنی تلاوت پر ذکر پر حج پر عمرے پر جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے وہ کہتے بیٹا میں نہیں رہے اتو گے کریں گے کیا باپ جنت قدر والا ہے کھڑکی بند کر دے آپ کریں گے کیا اس لیے کبھی ماں کا دل نہ دکھائیں اور باپ کے دل کو ٹھیک نہ پہنچائیں تنا میں پاس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے بعد اگر کسی کا حکم دیا تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اللہ نے کہا وجہ تفل ہوگا خیو وجہ تنہر ہوگا وکل ہوگا مولن کریما تم ان کو اس تک نہ کہو جھڑکو نہیں ان کے سامنے چہرہ بھی دورو نہیں کتنی اولاد ہے ماں باپ کو مارتی ہے کتنی اولاد ہے ماں باپ کو روحانی موت دیتی ہے روح روحانی دیتی ہے دل کو ٹھیک پہنچاتی ہے بہرحال یہ ماں کا مقام اور یہ ماں کا درجہ ہے لیکن اتنا نازک مرحلہ کہ اس کی ایک ساخت کا حق ساری زندگی اولاد وہ نہیں ادا کر سکتی ایسے وقت میں بھی شریعت نے کہا کہ اگر بچہ آدھا نکل چکا ہے اور آدھا نکل رہا ہے اور مغرب کی نماز کا وقت ہے ولو دل پر یس کی نماز کا وقت چل رہا ہے پتا ہو رہا ہے کان کھول کر سنو قربانی دے کر بے برادری کا ٹھٹا کرنے والوں کان کھول کر سنو جانوروں کا قتل عام کرنے والوں جانوروں سے محبت کرنے والی حیوان پرست تنظیم ہے گائے کو لے جا کر ان کو دے دو تمہیں گلے سے گلے لگا کر آشیواد دیں گے تمہیں دیکھ بھکت کریں گے تمہیں دیکھ سے محبت کرنے والا کہیں گے کیوں قتل کرتے ہو حیوان پرستوں کی جماعت کے اندر جا کر شامل ہو جاؤ ہٹتے کٹتے طاقت قدرت رکھنے والے آج یہ قدم مسجد کی طرف جا سکتے ہیں آج یہ زبان اللہ کا ذکر کر سکتی ہے آج ان ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو اٹھایا جا سکتا ہے آج یہ دل اور زبان اچھا سوچ اور سمجھ سکتا ہے کل یہ فریکچر ہو جائے گا کل یہ بیمار ہو جائے گا کل یہ نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ ہو جائے گا سب یاد کرو گے نرسنگ ہوم کے آس پاس ہاسپٹل کے ارد گرد جب مسجدوں سے صدا پوجے گی السلام حیا الفلاح اور پھر کام کے اندر کر رہے ہوں گے اور سسٹر تمہیں پاخانہ نلیاں ڈال کر کروا رہی ہوگی اس وقت یاد کرو گے مولا رب قریب پیروں میں چلنے کی طاقت تھی یہ قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے تھے آج یہ نوبت آئی ہے آج یہ وقت آیا ہے آج یہ دن اور یہ رات کے لمحات دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی ایک آتا حق نہیں ادا کر سکتے وہ وقت اتنا قیمتی کہ نماز کا وقت تل رہا ہو کہا کہ وہ نماز کو چھوڑے نہیں ایک کھٹا بنائے وضو نہیں کر سکتی کرے اسی حالت میں وہ بچے کو پیدا کرے اشارے سے نماز پڑھے نماز کو قضا نہ کرے نماز کو قضا کرے گی تو اس قضا کا عذاب اسے ہوگا اس قضا کی پوچھ اسے ہوگی زندگی کی انسانی مرحلوں میں ماں کے ڈلیوری کا اور بچے کی ملادت کا مسئلہ خطرناک مسئلہ ہے کیا دنیا میں اس سے بڑا بھی نالائق ہو کوئی عذر ہو سکتا ہے تمہیں تمہاری ماں کی تکلیف سے زیادہ کیوں نہیں آئے کام تھا کیوں نہیں آئے آفس چلا گیا کیوں نہیں آئے سسرال چلا گیا کیوں نہیں آئے جب تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے اور کام کو نہیں ہے قربانی دے کر کیوں مذاق کرتے ہو قربانی دے کر اللہ کا اور اس میں ابراہیمی کا اٹا کیوں کرتے ہو اللہ تمہارے گوشت کا مزاج ہے اللہ تمہارے باپ کی پیدا کی ہوئی گائے تمہارے باپ کی پیدا کی ہوئی ویس ہے تمہارے دنیا میں اندھے بن کر نظر نہیں آتا تھا تمہارے دنیا میں لکڑے بن کر چل نہیں سکتے تھے تم دنیا میں آئے بھوکے بن کر بیل لائے تھے ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے چک لائے تھے دنیا کی نسر کا کچھ بھی نہیں سنگے وہ بھوکے پیاسے تھے کچھ ہاتھ جانے کے بعد دودھ کے خطرات کے لیے سڑکنے لگے دل بلانے لگے اللہ نے کہا کے سینے میں تیری روزی کو پیدا کر دیا جب تمہارے باپ کی پیدا کی بھی نہیں ہے جو مذاق کرتے ہو جب تمہیں طے ہے شیطان کی شاد کرنا جب تمہیں طے ہے دنیا کی پوجا کرنا جب تمہیں طے ہے دولت کی پوجا کرنا جب تم نے کھا رکھی ہے کہ سلحا کا چاند دیکھ کر بکروں کی طرح جو بال ہم نے چہرے پر رکھے ہیں قربانی دینے کے بعد سے پہلا کام یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا واہ کیا قربانی ہے قربانی قربانی کے معنی وہ عمل جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے بندہ جنت کے قریب ہو جائے بندہ ہر کرسی کے قریب ہو جائے بندہ حوض کوثر کے قریب ہو جائے بندہ نبی کے دامن کے قریب ہو جائے بندہ مکے کے حجر اسپت کے قریب نبی کے روزے کی جانی کے قریب ہو جائے جب دور جانا تھا اور بلیر اور انگریزی کتوں کا پیشاب پینا طے کر رکھا تھا اب دیکھیے آج جن کے چہروں پر بال اگے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ انہوں نے کھائی ہیں کہ موت تک ہم ان بالوں کو نہیں نکالیں گے پوچھو قسم دے کر سر پر قرآن رکھ کر اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو ان کے دلوں کی بات دنیا میں اگر کوئی ایسا آلہ ہو جو دل کی بات کو بتا دیتا ہو میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کے دلوں میں یہ ارادہ ہے کہ بھائی قربانی دینا ہے اور برسوں سے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں چاند دیکھ کر بال رکھتے تھے اور قربانی دے کر بال اٹھاتے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سندر نکالنا ہے اس دن کی فجر کو چھوڑنا ہے اس دن جو ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ عید کے نام پر مسافہ کرنا ہے شیطانیت کا نندا نام نہ سلا ہے اس کو ابراہیمی کا نام دے کر کیوں ڈالتے ہو اللہ کی ایک مخصوص اور موسم ومن میں جو عظیم فإنها اللہ تقوى القلوب اللہ نے کلام پاک میں اشار فرمایا جو میرے شاعر کی تعلیم کرتا ہے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے قربانی اللہ کے شاعر میں سے ہے قربانی و ابراہیم میں سے ہے آج لوگ یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ ہمارے خطیب صاحب یہ بیان کریں گے بال بال پر نیکی ہے حقیب ہاں، صاحب یہ بیان کریں گے کہ قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی مقبرت قربانی کا جانور کل چراغ پر اپنے پر بٹھا کر وہ جنت کو لے جاتا ہے کون سے ان داڑی گڑوں کو ان حرام خوروں کو ان چٹ چلانے والوں کو حرام کا پیسہ لے کر قربانی کا جانور خریدنے والوں کو قربانی کے نام پر کاروبار قربانی مشترکہ قربانی تھی کتنے قطائی لوگ لوگ جو ہے قربانی دیتے ہیں ترازو ہوتا ہے ایک طرف بٹ ہوتا ہے سات سات کلو سات سات کلو مانا کہ ایک داہے کے اندر ستر کلو ہے تو چلو جو ہے دستک کلو دے دیا تو جو ہے حصہ ہو گیا لیکن جو گائے بڑی ہے اگر نبے کلو کی ہے سو کلو کی ہے ڈیڑھ سو کلو کی ہے کتنے حصے آ گئے اس قربانی کے اندر سات سے زیادہ زیادہ حصے کسی جانور کے اندر ہونا ان میں سے کسی کی قربانی قبول نہیں ہے آج کیا مسلمانوں نے جو ہے قربانی کو ٹھٹا نہیں بنایا ہے قربانی کو مذاق نہیں کیا ہے نہیں میرے سے زیادہ تمہیں معلوم معلوم ہے قربانی کا اجر کیا ہے قربانی کی فضیلت کیا ہے قربانی کے جانور کے شرائط کیا ہے لوگوں کو معلوم ہے جڑ سے ٹوٹ جائے لمڑا ہو جائے لاغر ہو جائے کمزور ہو جائے گاون جانور اور جانور ٹوٹ دے سب معلوم ہے کرے بیوی کی غلامی معلوم بچوں کی تھالیاں دھونا معلوم چوروں کی غلامی میں پی ایچ ڈی کرنا معلوم امت سے پیدا ہو کر اس پر ابراہیمی کو معلوم نہیں دو سب معلوم ہے سب معلوم ہے ہمیں ضرورت نہیں کہ آج قربانی کی فضیلت قربانی کے جانور کے شرائط ہم بیان کریں ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کے لیے اس قربانی کا مذاق نہ کرو دو ہی چیزیں ہیں اگر کرنا ہے صحیح امت ابراہیمی میں نسل ابراہیمی میں داخل ہو کر آقا کے غلام بن کر کرو نہیں کرنا ہے تمہارے ساتھ ابراہیم نہیں آیا تھا تمہارے ساتھ آسمان سے کوئی صحیح نہیں آیا لاکھوں گنا کر رہے ہو غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہو نندا ناچ دیکھ رہے ہو زنا کر رہے ہو کر کر ماں کا بلاکار رہے ہو رشوت لے کر پیٹ کے کے اندر جہنم داخل کر رہے ہو جمعہ میں دیر سے آ کر کتے اور سور کا پیشاب اور لاکھوں کر رہے ہو یہ کون سا تمہارے پاس آیا تھا بیل کو کاٹنے پر مجبور کرنے کے لیے بکرے پر کاٹنے پر مجبور کرنے کے لیے لیے اور جانور کو کاٹنے پر مجبور کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں اگر کرنا ہے پکے مسلمان بن کر نقد ابراہیمی میں ضروریت ابراہیمی میں آ کر آقا کے غلام بن کر کرو ٹھٹا کرنا ہے طے کر رکھا ہے داڑھی مڈانا طے کر رہا ہے کر رکھا ہے نماز نہیں پڑھنا طے کر رکھا ہے عورتوں کو رنگیوں کی طرح جاؤ جاؤ انگریز شاباشی دیں گے امریکہ تمہیں آواز دے گا اسرائیل تمہیں سینے سے لگائے گا دنیا والوں کو تو خوش کرو اس عمل سے تو رب راضی ہونے والا نہیں ہے اس عمل سے تم جنت پانے والے نہیں ہو اتنے بھاگڑ اتنے بے وقوف ایسے ایسے بتائے پوچھتے ہیں خون خراب ہے دنیا سمجھ میں آتی ہے جورو کے غلام وہ ایک جاہی شرابی اور ان پڑھ وہ چورو کا غلام ہو اسے چورو کے بارے میں بولو ایسے ایسے دلائل دے گا ایسی ایسی باتیں بولے گا کہ آپ میں جائیں گے کہ جناب یہ تو جاہل تھا یہ تو ان پڑھ تھا چورو کی غلامی میں دلائل دینے والے امت ابراہیم نسل ابراہیم اور سوریت ابراہیم میں پیدا ہو کر کتنے لوگ کہتے ہیں گئے بار بابا کے نام سے دیا تھا یہ بار کس کے نام سے دینا فجر کی نماز اماں کے نام سے پڑھ یعنی کچھ مسائل وہ ہیں عالم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے عالم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تیری بیوی کو غیر دیکھے تیری بیوی کو ہاتھ لگائے اور عید کے اندر اس کا سیلا تیری بیوی سے سینے سے ملے سونے میں کا سوا حصہ ہو دسے میں کا دسوا حصہ ہو سوئی کے ناکے کے برابر ہو مفتی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کیا حضرت کی برات میں میرے اونر کا بیٹا میرے پڑوس کے آ کر میری بیوی کو جو ہے جو ہے عید مبارک کر مسا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سب کی سلندن حدیث میں آقا نے فرمایا تیرے دل سے فتوا پوچھ تیرا دل کیا کہتا ہے تیرا دل کہے گا تیری کو غیر ہاتھ لگائے تیری بیوی کو غیر ہاتھ لگائے تیری بیوی کے چہرے پر غیر ضلع کے تیر برسائے سڑک پر چلنے والا ایک برخا پوش خاتون ہے فٹنگ کی مہدی نما اس نے برقع پہن رکھا ہے چمکیاں ڈال رکھی ہیں اور اس نے اسکاف پہن رکھا ہے فوٹو پر لالی ہے چہرہ میک اپ کیا ہوا ہے بویں تراشی ہوئی ہے اللہ کے لیے بتاؤ کہ آپ اس نام نہار پورسہ کو اس خاتون کو جو اسکاف پہنے ہوئے چہرے کو بےکب کیے ہوئے ہیں کیا نگاہ سے دیکھتے ہو کیا یہ نگاہ ہے یہ میری اما جان ہے اور اس کے پیروں تلے جنت یا میری بہنا ہے جو میری انگلیاں پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے گی کیا سوچ کر اللہ کے لیے بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وبا عمر میں سو رہی مارت بھی میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا پاک نہیں کہتا شیوسیلا کا پیشاب پینے والے سیکولرزم اور جمہوریت کی شراب کی بوتلیں کٹاوٹ پینے والے حضرت یوسف کہے کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا کبھی نے حضرت یوسف کے پیشاب کے خطرے کو تیری اماں تیرا باپ تیری نسل نہیں سکتی تو کہتا ہے کہ میرا دل پاک ہے اور میں سیکرٹری کو دیکھ کر گنا کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سڑک میں جانے والی عورت کو دیکھ کر گندا خیال پیدا نہیں ہوتا دو ہی باتیں ہیں یا تو جھوٹ کہتا ہے یا تو نامرنا بھی لڑا تیسری چیز نہیں ہے نہیں ہے اس لیے کلام صاحب نے فرمایا ابلی وہاں ان ولی ہو قطب ہو غوث پاک ہو ہو میری ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ پیغمبر پیغمبر ہے پیغمبر نے کہا آخا نے فرمایا کہ ایک عورت ایک پر ملتے ہیں تو کا کام کرتا ہے آپ کے اندر مارک جلا کر ڈالا جائے اور چینی جلا کر ڈالی جائے اور آگ کا پیپر ڈالا جائے اس میں میری نیت پاک ہے آگ ابھی لگے گی لگانا اپنے گھر میں پیٹرول اور مارکیٹ کی ٹی لگانا اور کہنا میری نیت پاک سے پھر رہے ہو کی طرح کام والوں کو چھوڑ رہے ہو کام والیوں کی طرح سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے اندر یہ کتیاں جا کر نہیں کما رہی ہے یہ کتنی کتیاں ہیں یہ کتنی کتیاں انگریزی کمپنیوں کے اندر جا کر یہ پیسہ کما رہی ہے ان کے گھر بگڑے ہیں ان کے گھر بگاری ہے کیا ان پر ان ان کا کے اوپر جو جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے اکثر وہ کی نگاہ نہیں ڈالتا دو ہی شکلیں یا تو ہیڑا ہوگا اس کی شرمتا کو جڑ سے کاٹ دیا ہوگا اس کے دل کا آپریشن ہوا ہوگا خیالات صحیح ہوتے ہوں گے یا نہیں تو پھر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس لیے کہ حدیث جھوٹی نہیں ہوتی روایت جھوٹی نہیں ہوتی کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمارا کہتا ہے ہمارا دل کہتا ہے اس میں کسی عالم کی کی کسی مفتی ضرورت نہیں ایک بکرا لیا کیسے تو والا کام ہے ایک بکرا لیا گھر کے چاروں آدمیاں مل کر بکرے میں حصہ لے سکتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ بکرے میں ایک حصہ بڑے جانور میں سات حصے سب کی قربانی ہندوستان کی آزادی کے بعد یا یہ کہ کانگریس کی حکومت آنے کے بعد یا یہ کہ کرناٹک کے اندر وفا کی حکومت آنے کے بعد ارے حضرت ابراہیم علا نبی علیہ السلام السلام ہزاروں ہزاروں ہزاروں سال اس قربانی کی تاریخ پر بیت گئے بلکہ اگر غور و فکر کیا جائے دنیا میں جب انسانیت نام کی وجود میں آئی اور دنیا میں جب پہلا آدمی آیا انسان آیا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو شروع کر دیا اس ہر ربا قربان بطوح ولم تقبل آ کر جب اور کے اندر لڑائی ہونے لگی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جا کر پہاڑ پر اپنے اپنی قربانی کو پیش کر دو کروڑوں سال کی قربانی یہ کمینہ اسلام کے آگن میں اسلام کے ماحول میں پیدا ہونے کے بعد اسے جل نہیں پلایا گیا تھا اس کی شرمگاہ کو کاٹ کر اس کی ختنہ کروا کر اس کے کان میں ادب دے کر اس کے کان میں آمد کہلا کر اسے مسلمان ابراہیم اسماعیل رحیح اللہ خلیل اللہ سلیمان اور موسا نام رکھا گیا لاکھوں سال کے قربانی میں آج پوچھتا ہے کہ یہ بکرے میں گھر کے چاروں حصے ہو سکتے ہیں میں نے کہا لالا ہے اس بکرے پر دنیا میں بیٹھے گا چار قدم بکرا نہیں چڑھے گا حدیث میں آتا ہے قربانی کا جانور اس چراغ پر وہ تو تجھے سیدھے جہنم میں لڑکا دے گا دنیا میں مٹانے کی چار رکعت پہلی رکعت چورے کے نام دوسری رکعت صاف کے نام تیسری رکعت پر ہوں دادا کے نام چوتھی رکعت ایک صاحب پوچھ رہے گا اللہ نام کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قربانی کہہ رہے ہیں بسم اللہ اللہ پر اللہ کا نام یعنی اسلام سے بے رقبی مسلمانوں کی کتنی ہے دیکھو موٹے موٹے اسلام کے شاعر اللہ نے اس امت کو موسا کی امت نہیں کہا اس امت کو اللہ نے عیسا کی امت نہیں کہا فلموں میں کام کرنے والے کتے اور کتوں کی تاریخ پوچھو یہ نوجوان کہیں گے پلا کتا کا پلا کتیا سے پلا کتیا کے جو حمل ہے وہ پلا کتے کا نسخہ ہے پلا کتے نے پلا کتیا سے پلا تاریخ نے شادی کی تھی اس کے تین کتے پہلے سلاب دے دیے تھے یہ چوتھا کتا آیا ہے اس کو سنچیوں کی تاریخ معلوم ہے کتے اور کتوں کی شادیوں کی تاریخ معلوم ہے یہ کمینہ چودہ سو سال اسلام کا ہم ترین رکن واجب مجھے صحیح خون کھوستا ہے میرا بھی نہیں ہوتا ہے پوچھنے والا سمجھتا ہے حضرت میں تو مسئلہ پوچھ رہا ہوں مجھے غصہ آتا ہے کہ تجھے اسلام سے محبت ہوتی یہ بنیادی مسئلہ نہیں جانتا گئے بار ہمیں دادا کے نام کا لیے صبح کو تو ہے جو ناشتہ کر لی دوپہر کو کھا لے تیری جورو جو کھانی چلے گا دنیا میں ہے دنیا میں تیری سمجھ ہے دین ایک جاتا میرے گئی کی کٹا کرنے کے لیے مذاق کرنے کے لیے کہیں گے کہ آپ حضرت مسائل تو تو وہ مسئلہ ہے موٹا موٹا مسئلہ ساڑھے چودہ سو سال اس پر بیت گئے ہیں کسی نے مسجد کو بنایا سرا سیدھا فراغ ہو گیا کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت اب تک جن لوگوں نے نماز پڑھی یہ چلو بھی یہ مسئلہ وجود میں آیا ہے ایک آدمی درخت پر اپنا مکان بنایا وہاں پر اس نے مسجد کو بنا دیا حضرت کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں چلو مسئلہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی یادگار حضرت اسماعیل علیہ السلام السلام کی آقا نے اپنے ہاتھ سے اپنے رہے قربانیاں جو ہے اپنے ہاتھ سے دی سو قربانیاں بھی ترسٹھ اپنے ہاتھ سے کاٹا بقیہ حضرت علی کرم اللہ علیہ کو فرما دیا کہ تم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو سوا کر دینا صحابہ نے کیا علم اربا نے کیا اور نے کیا اب یعنی اسلام سے کتنا اس کا تعلق ہے اسلام سے اس کا کیا اسے کوئی ضرورت نہیں سب کتے میری یہ بھی لے لیا سب بھائی میری یہ بھی لے لیا نے کہا کہ ڈھائی لاکھ کا اس نے کہا تین لاکھ کا اس سے دو اونٹ لے اس نے تین اونٹ لے کیوں کھٹا کرتے ہو سوئی ابراہیمی کا کیوں مذاق کرتے ہو سنت ابراہیمی کا جب تمہیں تین پر نہیں چلنا ہے جب موٹے موٹے مسائل بھائی ایک آدمی سمندر میں خود پڑتا ہے بغیر تیراکی کو دیکھے جان کا خطرہ ہے نہیں یعنی اگر کوئی آدمی نہیں نہیں بیٹے نہیں جانا تجھے تیرنا نہیں آتا تیرے آئے جان قیمتی اور سنت الہی ہی نہیں نہیں پورے قرآن اٹھا کر دیکھ لو اللہ نے کھنگال کر رکھ دی تاریخ اور بیان کر رکھ دیا وسکر بھی کتاب ابراہیم ان کا نصیقت نبیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر ذکر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کا ان کا نصیقت نبیا وہ ایک سچا نبی تھا اس خال علی ابھی ابھی لیما مانا یسم پورا قرآن کھول کر دیکھ لو اللہ کتنی محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے واقعے کو ان کے امتحان کے واقعے کو اور ان کی آسمانی کے واقعے کو بیوی حاضرہ کے واقعے کو بیوی حاضرہ کے صفا اور برما کے درمیان کے دوڑنے کے واقعے کو دنیا کا بڑا سا بڑا محدث آ جائے بڑا سا بڑا خواجہ آ جائے ولی آ جائے اور افزاد آ جائے حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بیوی حاجرہ کی طرح سفا مروا کے درمیان دوڑے نہیں بلکہ اسی طریقے سے دوڑے جس طریقے سے بیوی حاجرہ نے دوڑا جہاں اس نے سست رفتار سے دوڑا دھیمی رفتار سے دوڑا وہاں پر دھیمی رفتار سے اے اللہ کے ولی تجھے چلنا ہوگا اے حدیثوں کے محسوس تجھے چلنا ہوگا اے قرآن کے مقدس تجھے چلنا ہوگا مانا کہ کعبہ کا امام ہے مانا مسجد نبوی کا امام ہے مانا کہ تو بخاری کا شیخ شہیدیب ہے مانا کہ تو قطب محتاط ہے مانا کہ تو ابدال ہے مانا کہ تو قطب ہے مانا کہ جمیری ہے مانا کہ غور سے ہے لیکن جس طریقے سے بیوی حاجرہ نے قدم لگائے اس طریقے سے نہیں لگائے گا تو تیرا حج میں تیرے منہ پر بات دوں گا کیا بات کی کیا بات کی عورتیں اور نہیں تھی جو بیوی حاجرہ کے چلنے کا اللہ نے بدل کر لیا اور بیٹے اور نہیں ہے اسماعیل کی اور فرضہ برداری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا اور ایسے عبادت کے تعلق سے آج اس سائنٹیفک دور کے اندر اخبار کے اندر قربانی کے مضامین علماء ہیں بیان کر رہے جمعہ میں برسوں سے جمعہ میں جو ہے قربانی کے احکامات انٹرنیٹ کے اندر آپ کو ویب سائٹ ملیں گے حدیثوں کی تشریح ملے گی آن لائن ہے کے پہلی قربانی کس کے نام سے دینا پہلی نماز میرے باپ کے نام سے پڑھا تھا ارے نماز عبادت روزہ عبادت وہاں کیوں سوال نہیں پیدا ہوا یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے عقیقہ نہیں کیا قربانی کر سکتے ہیں یعنی موٹے موٹے بتائے جی نے کہا کہ میں حضرت بکری دیا تھا اور بکری کا آگن تھی اور بکری کو جو جمع کیا تو پیٹ کے اندر عجیب و غریب نما بچہ کتے کے جیسا پیدا تھا کتے کے جیسا بچہ تھا ہاتھی کے عجیب مسئلہ ہے قربانی کا مسئلہ پہلے قربانی کس کی دینا کوئی آدمی یہ پوچھے وضو کے بعد دو رکعت نماز ہے طبیعت المسد اور مسجد میں آنے کے بعد دو رکعت نماز ہے طبیعت المسد وہ کہے کہ صاحب میں سید المسد نہیں پڑھا سید الوضو نہیں پڑھا کیا میں جمعہ کی نماز یہ کوئی پوچھتا جیسے یہ مستحب ہے قربانی افریقہ بھی مستحب ہے تو جب افریقہ مستحب ہے اور سید الوضو اور سید المسد مستحب ہے تو مستحب کا فرض سے کوئی سمبند نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے مجھے تعجب ہوتا ہے سورج کی روشنی شعائیں کم ہوگی چاند کی چاندنی کم ہوگی ستاروں کی چمک چمک کم ہوگی آج کے زمانے میں اللہ کا قرآن اتنا کھلا ہوا ہے نبی کی حدیثیں اتنی کھلی ہوئی ہیں جم کا پانی میں کہتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی دنیا کا قیمتی سے قیمتی پانی اینالیس کرو اس کا تجزیہ کرو کہ اس کے اندر کتنے کیمیکل ہیں میرے رب عزت و جلالت کے قدم جو کیمیکل اور جو طاقتور جو ہے وٹامن آپ کو زمزم کے اندر ملیں گے دنیا کے کسی جل میں دنیا کی کسی گلی میں دنیا کے کسی پانی میں اور دنیا کے کسی امر کے برتنے والے خطرے میں وہ یہ قدرت ہے اور دنیا کا کوئی چشمہ ایسا بتاؤ دنیا کا کوئی کنواں ایسا بتاؤ دنیا کا کوئی تالاب ایسا بتاؤ کہ اس پر کبھی سوکھا نہ آیا ہو ابھی تو پہلے زمانے میں لوگ گاؤں کے اندر ہاتھوں میں کنویں تعمیر کرتے تھے بور ویل لگے کنویں سوکھ گئے بور ویل نے کنویں کے چھروں کو اپنے ساتھ دے لیا کیا مقد المکرمہ کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے بور ویل نہیں ہے وہ کون کا قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہمارے قابل بیان ہیں کہ جب پچھلے زمانے میں یعنی تیس چالیس پچاس سال پہلے جب حجاج کی تعداد کم تھی خود جا کر وہ ڈول سے بالٹی سے زمزم میں جو ہے کنویں سے زمزم کا پانی لیتے تھے نہاتے تھے پیتے تھے اور کپڑوں کو تر کرتے تھے کہتے ہیں کہ جب جھانک کر دیکھا گا تو زمزم کا کنواں اتنا تھا کہ آدمی اگر اترے تو کمر تک کا پانی ہو ساری دنیا خراب ہو رہی ہے کبھی پانی خراب نہیں ہوتا کبھی پانی کم نہیں ہوتا کتنے ہارس پاور کے مشین اس میں لگے ہوئے ہیں مدینہ کی منزلوں میں سہرا دنیا کے چپے چپے میں اور دنیا کے حصے حصے میں یہ پانی جنت سے ایسی مچی پانی یہ ہے یہ قدرت کا کرشمہ ہے لوگ جو ہے اس کو دیکھتے نہیں ہے اور اس کو پہچانتے نہیں ہے کیا لے کر آئے جاپان میں نئی بات بتا دی ہے اور جو ہے چائنا والوں نے ایک نیا ٹیم اور ایک نیا موبائل تک نکالا ہے پہلے ایمان لے کر آتے تھے اب چائنا اور امریکہ کی چیزیں لوگ لے کر آ رہے ہیں دین سے توجہ نہیں ہے دین سے رشتہ نہیں ہے گاڑی اناڑی نہیں چلا تھا اس لیے جو ڈر ہے کہ وہ گاڑی کسی کو دھوپ نہ دے گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے گا تیراکی کے بغیر کوئی تالاب میں اور کوئی سمندر میں قدم نہیں رکھتا یہ سنت ابراہیمی ہے صاحب کہ داڑھی اڑاؤ اور قربانی دو یہ سنت ابراہیمی ہے صاحب کہ آپ نماز چھوڑو اور قربانی دو یہ سنت ابراہیمی ہے کہ آپ اپنے گھر کی بالغ لڑکیوں کے ہاتھ میں گوشت کما کر غیروں کے پاس گوشت تقسیم کرنے کے لیے بھیجو مذاق کرو گے یاد رکھ لو اللہ کو حضرت ابراہیم بہت بہت زیادہ پسندیدہ ہے ارے پیغمبر تو بہت دور کی بات پیغمبر بہت دور کی بات میرے رب زد و جلالت کی مطلب تم اللہ والے ہو کر دیکھو اللہ کے دین سے ذرا رشتہ قائم کر کر دیکھو اللہ کے دین سے ذرا محبت کر کر دیکھو پھر دیکھو تمہارے ستانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تمہارے دشمنوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس گزرے قدرے کتن دور میں رشوت کے سو کے حرام کے ریاکاری کر کہتا ہوں ابھی جھوٹی نہیں کہ جس نے کہا گیا ایک قدم آئے میرے بندے میں دس قدم آؤں گا چل کرا میں دوڑ کر آؤں گا دوڑ کرا میں سینے سے لگا لوں گا میرے رب کی قدم ذرا دین کا لے لو ذرا قرآن کا ذائقہ لے لو ذرا دین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو یہ تمہارے مسائل پوچھنے سے یہ نہیں پتا لگتا کہ تم مسئلہ پوچھ رہے ہو محسوس یہ ہوتا ہے ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس اسلامی شاعر ایک تو ہے اسلامی فرائض فرض اس کو نماز پر روزہ پر زکات پر حج بیت اللہ پر اور شاعر کس کو کہتے ہیں وہ نشانی ہے وہ دین کی علامت ہے قربانی دین کی نشانی ہے اذان دین کی نشانی ہے مسجد دین کی نشانی ہے حرمین شریف ہے دین کی نشانی ہے داڑھی دین کی نشانی ہے نشانیوں کو بتانے والا فلاحیت کو ختم کرنے والے سے زیادہ مجھے ہے ایک آدمی ہندوستان کی جو ہے لا کے حساب سے قانون کے حساب سے جرم پر جرم کرے قتل پر قتل کرے اور ڈکیتی پر ڈکیتیاں ڈالے سنوائی ہو سکتی ہے اس کی مقدمے میں بری بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک آدمی ہندوستان کے جھنڈے کو اپنے پیروں تلے رکھ کر رہو دے اس پر پیشاب کرے اور اس پر جوتا ملے تو ظاہر سی بات ہے یہ دیش ویروی ہونے کی نشانی ہے یہ دیش گرفتاری اور اس سے بے وفائی کی نشانی اور جھنڈے کے اوپر پیشاب کرنے والا اور جھنڈے پر اپنا جوتا ملنے والا وہ قاتل سے زیادہ ملیب ہے کسی طریقے سے داڑھی اڑانے والا قربانی کا مذاق اڑانے والا سنت ابراہیمی کا کھٹا کرنے والا فراہد کو چھوڑنے والے سے بڑا مجرم ہے اللہ کے یہاں کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ نے کلام پاک میں ساتھ فرمایا الم سارا کئی بچے بچے کو بڑے کو چھوٹے کو بر کو اور سب کو یہ سورت یاب ہے کیا کہتے ہیں اللہ سبار تعالیٰ کہ جب امرہا کابے کے مقابلے میں کابا بنانے کے لیے آیا امرہا ایک بال شاہ اس نے کہا یہ اللہ کا جو کاما ہے اس کے مقابلے میں میں نے کابا بنایا ہے لوگ اس کعبے کا ثواب کیوں نہیں کرتے لوگ اس کعبے کے ساتھ آ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے آج بھی بہت سارے اب رہے ہیں جنہوں نے کسی نے دکان کو کعبہ بنا لیا کسی نے اولاد کو کعبہ بنا لیا کسی نے بیوی کو کعبہ بنا لیا کسی نے بلڈنگوں کو کعبہ بنا لیا کسی نے روپیہ پیسہ کو کعبہ بنا لیا میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں بھائی قیامت کے دن ہوگا کہنے والا دیوانہ کہتا رہے گا کتا بھوکتا رہے گا سننے والے سنتے رہیں گے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کابے کی جو ہے طرف رخ کر کر کس نے یہ کہا اتنی بچہ تو علی لگی اور کس نے بیوی کی طرف رخ کر کر کہا کس نے دولت کی طرف رخ کر کر کہا کس نے حکومت اور ریاست کی طرف رخ کر کر کہا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا تم مانو قیامت کو یا نہ مانو موت کو مانو یا نہ مانو قبر کو مانو یا نہ مانو مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہم نے دیکھا اچھے اچھے جورو کے پجاریوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا اچھے اچھے دولت کے پجاریوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا اچھے اچھے سیاسی کتوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا دنیا کی جو ہے دولت کی پوجا کرنے والوں کو مرتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہاں بھاگو گے کہاں بھاگو گے کب تک بھاگو گے کون تمہیں سنا دے گا کلو من علیہ ہان کا تم جلالی کرا میرا رب کہتا ہے سورج کو موت آ جائے گی چاند کو موت آ جائے گی ستاروں کو موت آ جائے گی زمین کو موت آ جائے گی روز وہی سنتون قدر وہی دل کی بار سوئی وہی دل کی چار میرے رب نے کہا موت چاند کو آنے کی موت سورج کو آنے کی موت زمین کو آنے کی پچھلے سے سابق کی طرح یاد ہوا یہ ستارے گر پڑیں گے اس زمین کو سکیر دیا جائے گا اے گندے رستے سے پیدا ہونے والے انسان کیا تیری طاقت چاند سے بڑھ کر ہے کیا تیری طاقت کا پنجا آ کر گڑے گا پتا چلے گا داڑھی اڑانے والوں نماز پڑھنے والوں اس کو ابراہیمی کا ٹھنڈا کرنے والوں اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں غیروں کی نقاشی کرنے والوں جمہوریت اور سکریزم کا پیشاب پینے والوں یہ دنیا ہے یہ والے ہم کوئی عراق کے ماننے رہے تھے پتھر پر پتھر رکھتے جا رہے تھے دعائیں کرتے جا رہے تھے ینی کا ٹھٹا کیا اللہ نے کلام پاک میں فرمایا الم تارا کریفہ بال عربوں کا یوسف ابراہیمی کابے کا اس نے ٹھٹا کیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے کھودی ہوئی مٹی کو ان کے اوپر اللہ کے حکم سے برسایا تو ہاتھی کے سر میں جاتی تو وہ پیٹ کے راستے سے پاخانے کے راستے سے نکل جاتی کسی فوجی کے سر میں جاتی پاخانے سے چیز کرتے ہوئے نکل جاتی آج یہ آبادی چیخ چیخ کر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں ایم ایل اے کا ہرا جو ہے چاخوس ہوگا کسی پی کا جو ہے چپل پیلا کرنے والا ہوگا ارے ابراہیم وہ بندہ ہے بس اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں اور دوست وہ ہے کہ دوست کو چھوڑا جائے دوست برداشت کرے گا مذاق کرو اللہ برداشت کرے گا مینا اور جبراف کا مذاق کرو اللہ برداشت کرے گا قربانی کا جانور کاٹ کر اس میں ابراہیمی کا کرو ابراہیم کا خلیلا اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے اسے کوئی تکلیف دے گا اس کا کوئی مذاق اڑائے گا خبردار بہت گھنٹے باقی ہیں سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ جو جو ہے مینکا گاندھی ہے یہ حیوان پرستوں کی جو ہے حیوان پرستوں کا ٹھیکا کس نے لے رکھا ہے اس نے بی بی سی کو بخشا نہیں جب اس نے جانور کے کھال کی ٹوپی پہنی تو عدالت کے اندر مقدمہ ٹھوس دیا اور اس مینکا میڈم کو آپ کو خوش کرنا ہے جاؤ کہو کہ مینکا میڈم ہم جو ہے انشاءاللہ آپ کا جو ہے اس اشارت میں یہ دھوکے کے کھمبیاں لگا کر مولڈنگ ڈال کر بچ جاؤ گے وارسل علیہ سیرن ابابی تربیل بھی بھی سجیل فجالہم کاسبی معقول تو اللہ نے فرمایا جب جو ہے چارہ کھاتی ہے گائے اور جانور چارہ کھاتا ہے تو پھر اس کے بعد جگاڑ کرنے کے بعد جو چارہ وہ تھوکتا ہے تو ظاہر کی بات ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس چارے کو کسی مشین کے کہ وہ بجانا ہوں کاش کی معقول کھائے ہوئے چارے کی طرح اس کا انجام ہو گیا دیکھو یہ انجام رمضان میں ہم نے کہا تھا روزے کا ٹھٹا نہ کرو قرآن کا مذاق نہ کرو توبہ کر لو نتیجہ کیا ہوا رمضان جا کر دو ڈھائی مہینے شمال کی پیدا دو مہینے مکمل اگر کھڈا شروع ہوا دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا اصل میں لوگ دیکھتے نہیں ہیں میں نے گزشتہ جمع بیان کیا بیوی نا فرمان ہوئی ہو گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پاس ہو گیا اور جو ہے بیوی کو تکلیفیں ہونے لگی اتفاق کیوں پہلے بچے پیدا نہیں کرتی تھی اور جاتی تھی اسکیننگ کرانے غیر مردوں کے ساتھ وہ ان کے لیے ہزاروں روپے خرچ ہوتے تھے ایک کیلنڈر کے ساتھ نیا بچہ آیا کرتا تھا بارہ بارہ چودہ چودہ بچے ایک بار چھوٹا باغ کی دکان والا اور جو ہے چھوٹی موٹی دال کی دکان والا اور چاول کی اور چلر دکان والا بہت ایسے بچے بڑھ رہے ہیں ان میں کوئی آئی پی ایس افسر بنا ان میں کوئی پائلٹ بنا ان میں کوئی فوجی بنا ان میں کوئی منسٹر بنا بنتے نہیں تھے بچے پل پہ نہیں تھے کیا بچے پاری تھے اب یہ ہے کہ مین صاحب سے ہوئی حاملہ ہوگی اب جو ہے یہاں قطار لگنے لگی روپیوں کی نہیں ذرا ویسا بیوی کی طبیعت اب اگر کہیں نمرود کو ایسا ہی ہو گیا تھا چپل کی بات پڑ رہی تھی نمرود انکل آپ کے سر میں کیا ہو ایسا ہی مچھر گھس گیا تھا فروغ اور چاچا آپ کے کیا ہو گیا ماں کے پیٹ کے بچے دل کمزور ماں کے پیٹ کے بچے ہارٹ اٹیک ماں کے پیٹ کے بچے فٹنی یا ایسے ہی ایسے یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ کریم نہیں ہے یہ رب رحیم نہیں ہے یہ رب رحمان نہیں ہے یہ یہودیوں کو پالتا ہے نزارا کو پالتا ہے اسرائیل کو پالتا ہے اور اپنے نام آنے والوں کو پالتا ہے کتے سے بلی اور سور کو پالتا ہے اور اپنے محبوب کی امت کو کتنی کی جو ہے بیماری دیتا ہے وہ ذرا سمجھو نہیں سمجھتے تو اپنے گھر میں ہزاروں نشانیاں ہیں وہ ابھی حل خود اللہ نے میں کہا تمہارے چیزوں میں ہماری نشانیاں انصاف ذرا غور کر کے دیکھو ہر کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہ بات بابو مر گیا کیوں دو بچے بار بارے مر گئے اسے آسانی سے آدمی چلا اس کی گہرائی میں کیوں ہوا یہ کیوں ہوا میں نے کیا نا فرمانی کی فرماتے ہیں ہمارے اکادین ہمارے بزرگان بیوی جب سخت کلام کیا کرتی تھی تو شوہر کی بدھی اور بردار ہے اسے سخت کلام نہیں کرنا چاہیے اسے مرد کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے اسے مرد کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر سنڈے کا عمرہ کرانے نہیں نکلنا چاہیے ہمارے اکادی کہتے ہیں جس دن بیوی کی زبان سے سخت کلام نکلتا تھا فرماتے ہیں ہم اپنی نمازوں میں غور و فکر کرتے نماز میں کوئی خرابی تو نہیں کہ بیوی نہ پردھا سب کلام کر رہی ہے تعلیم ایسی کابلی کا پانی کم پڑ جائے پیار ایسے کہ جمرات کے اندر جو کنکر مار رہے ہیں نا وہ کم پڑیں گے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں کیوں آ رہے صاحب یہ کیوں نازک بدن ہو گئی ہے بیوی یہ کیوں بچے عورتیں پیدا نہیں کرتی تھی بچے گھر پہلے نہیں کرتے تھے مرد کما رہا ہے بیوی کما رہی ہے بھائی کما رہا ہے بہن کما رہی ہے چورو کما رہی ہے رونا برتن نہیں ہے صاحب بس کچھ بھی جو آتا ہی جاتا ہے اور کے ہیں صرف میں نے بتایا صاحب سینٹرل گورنمنٹ کے ملازم بیس ہزار روپے تنخواہ اور بچے کم نسبندی کروا رکھی تھی اور پورٹر ملا ہوا پانی فری بجلی کے اندر کنفیوژن دوائی کتنے ہاسپٹلوں کے اندر کرے تو اس کا بل جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ادا کر دیے پورے ہندوستان میں کہیں بھی سفر کرے انہیں فیملی کے ساتھ سفر پہ ہی کہتے ہیں کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں خود کشی کرنے کو نہیں چاہتا مرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہو موت مانگتے ہو خود کشیاں کرتے ہو راجا بن کر آئے ہو شہیدہ بن کر آئے ہو داتا بن کر آئے ہو سخی بن کر آئے ہو سینا تان کر چلنے کے لیے سر پکڑ ہر کے ساتھ اٹھا کر چلنے کے لیے شروع کا سہمت ہنگا پیشاب کارخانہ پکڑ کر بوتلوں میں لے جانے کے لیے نہیں کچھ تو وجہ ہوگی سوچو کچھ تو وجہ ہوگی بیٹیوں کے اندر بچیوں کے اندر ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں غور و فکر کرے تدبر کرے کہ کیا اللہ کی لاپرواہی ہو رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ہم دنیا میں ہی مصیبتوں کو جھیلنے نہیں آئے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت کے سر پیدا کیا اللہ ہمیں جنت میں سب سے پہلے پہنچائے گا اللہ ہمیں دوسرے پروں کی گواہی دلوائے گا اللہ نے ہمیں کلام پاک میں خیر امت کہا کیوں مر رہے ہو صاحب سی زندگی کڑاکے کی دھوپ کے جسر سب دی پورے کپڑا کھاتا کیا دو روٹی پہنتا کیا کی زندگی زندگی کتنی اگلے لمحے کی امید نہیں گھر تک پہنچ بھی سکتا نہیں بھی سکتا من آرد عن ذكري فإن له معيشة زندا ونحشره يوم القيامة أعمى اللہ کہتے ہیں جو میرے فکر سے تو موڑے گا میرے راستے سے ہٹے گا دین سے دلچسپی ہے قربانی کے پور میں بڑے مسائل معلوم ہے داڑھی کی حقیقت معلوم ہے نماز کی فضیلت معلوم ہے امام معاشی کا رتبہ معلوم ہے مسجد سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا اور اس کی زندگی کو مصیبت بنا کر رکھ دوں گا میں نے خود اس کا جمعہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا تھا یہ واقعہ یہ نہیں کہ کوئی آدمی مقرر خطیب اپنا ذاتی واقعہ بیان کرنے لگے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ پل خدا کی نافرمانی کے ایسے ہوتے ہیں کہ بے ہاتھ بے ہاتھ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو اور اظرفیم ہر برائی کرو دیکھ لو پہلے لوگ جب چونا مارا جاتا تھا مسجدوں میں اور شراب روشن کیے جاتے تھے کوئی نظم کی کتاب خطیب پڑھتا خود معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے اور آنے والے تعمیر سرمے کی کاڑیاں بچیٹ کر اس طرح لگا کر آمین لانی کوئی یہاں کا زمانہ تھا بے چارے کہتے تھے اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تمہاری اولاد پر اترے گا تمہاری کیوں اترے گا تھا میں گنا کیا ہوں تو کر نمک میں کھایا ہوں میری اولاد کو پیار کیوں لگے گی کاٹا مجھے چاہ ہے پٹی میں میری بیوی کے پیر پر کیوں ڈالو زخم مجھے لگا ہے آپریشن مجھے کرنا پڑے گا بھوک مجھے لگی ہے روٹی مجھے کھانی پڑے گی بھائی تو خلام مجھے جانا پڑے گا بمیامل میں خالا ضرورت خیر جنا دیکھ لو خیر کرو خیر دیکھ لو بھائی عمل مسالا ضرورت دیکھتے نہیں اور بھی ہماری چورو کی عادت ہے چورو تو ہے دل کے سکون کے لیے اولاد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دنیا ہے ہماری غلام ان دنیا کو لے کر ساری دنیا جاؤ صاحب تمہاری غلام یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ دنیا تمہاری غلام ہے تم دنیا کے کتے نہیں ہو دنیا کے کتے نہیں ہو دنیا تمہاری کتیا ہے دنیا تمہارے پیروں پر پڑنے والی ہے شاہجہاں کے زمانے میں لاہور میں بزرگ تھے اپنی خانخواہ میں جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کچی زمین کے اندر ایک مرید نے کہا حضرت شاہجہاں تحریر لا رہے ہیں حالانکہ ہاں، ایسے بادشاہ تھے تحریر لا رہے ہیں تو اس بزرگ میں اللہ والے نے کہا کیا مجھے کم سنا نہیں رہا تیرے سر میں کیوں پڑ گئے سمجھ میں نہیں آیا حضرت کو شاہ جہاں کی آمد کی اطلاع دی جا رہی ہے وقت کے بادشاہ کی کہ وہ خان میں تشریف لا رہے ہیں جہاں بنا اور جن کے چلنے سے آگے پیچھے جو ہے ستارے لگتی ہے صرف تالار اور کمانڈوز بعد دوسری مجلس میں کہا حضرت ہم نے بادشاہ کی آنے کی صلاح دی شاہجہاں کی آمد کی صلاح دی تو اس نے کہا میرے اللہ والے نے کہا میرے رب کی و جلالت کی قسم تم جو بیان کر رہے تھے شاہجہاں کو عظمت کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ عظمت والا بادشاہ قدرت والا بادشاہ شہنشاہیت والا بادشاہ میرے رب کی قسم رب کی شہنشاہی کے سامنے اس کی بادشاہت کیوں سے بدتر نظر آ رہی ہے اس لیے تمہارے سر کے بالوں میں کہیں جوتوں نہیں پڑ گئی ہے آؤ آؤ ایک قدم مسجد میں رکھ کر دیکھو میرے رب کا نام لے کر دیکھو میرے آقا پر درود پڑھ کر دیکھو ایک پر کلمہ پڑھ کر ایک پر مسلمان بن کر دیکھو زندگی بلا میری الجہاد تم تو آئے تھے دنیا میں الہی کلمت اللہ کے لیے تم تو آئے تھے دنیا میں گرجا گھروں میں اذان دینے کے لیے تم تو آئے تھے دنیا میں مندروں کے اندر نماز پڑھانے کے لیے کون سے کام میں پڑھ گئے ہو کون سے کام میں پڑھ گئے ہو کام کیا تھا تمہارا کسی سے پوچھو تمہاری ڈیوٹی کیا میں نہیں کر تمہاری ڈیوٹی کیا میں جو ہے ہیلپر میں جو ہے اس کا ڈرائیور اور میں دکاندار تو یہ کہے کہ میں دین کا غلام ہوں آقا کا غلام ہوں ایک بندہ کھڑا ہو جائے کچھ چھٹی بھروں نے پورے ہندوستان کی فوج کو نہیں دہلا دیا کچھ چھٹی بھروں نے پورے ہندوستان کے انٹیلیجنس کو مغالطے میں نہیں رکھا تھا کیا قرآن کی واید تازش نہیں آئی کم بھی بیس لاکھ کہ ایک چھوٹی سی تعداد لاکھوں کی تعداد کے مقابلے میں کافی ہے کیا جب ہم نے وہ بات کہی کہ حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ لاکھ پینتیس لاکھ کے مقابلے میں تنہا جا رہے تھے تو شاید تمہیں مذاق لگا ہوگا آج چودہ سو سال کے بعد آٹھ افراد پچاس پر نو گھنٹے کسی اس ملک کسی دنیا کی طاقت پر جو ہے حکومت کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں پولیس کو ملٹری کو کمانڈوز کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں آٹھ افراد ایک شہید ہو گیا ایک گرفتار شروع میں ہو گیا دس میں سے آٹھ افراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیش کے ویروی تھے یا یہ کہ وہ کوئی اور تھے وہ دوسری بحث میں کسی اور وقت کا ہوگا لیکن مراد نے جو کہی کہ چھوٹی تعداد بڑی تعداد پر غالب آتی ہے پریشان کر نہیں رکھا پریشان کر لیں ہندوستان کی بحریہ طاقت ہندوستان کی فضائی طاقت ہندوستان کی ملٹری کی قوت آپ نہیں جانتے کہ بجٹ کا بہت بڑا حصہ دفاع پر ڈیفینس بن سکتا ہے کیا ہو گئی انٹیلیجنس کیا ہو گئی ملٹری کیا ہو گئی پولیس کیا ہو گئے خفیہ محکمے کون سے یہ دھلنے بندے جو پچاس پر نو ساٹھ گھنٹوں تک اس ملک کو پریشانی کے اندر مبتلا کر رہا تھا حضرت خالد نے ولید کا واقعہ اگر کسی کو پسانا لگتا ہو تو سات دن پہلے کا واقعہ اٹھا کر وہ اس خالد نے ولید کے واقعے کو تازہ اندازہ کرے کم کی پلی لگی بلبت کیا کر کر لے مسلمانوں اے کلیمت اللہ کے لیے آئے تھے تم تم نماز کی دعوت دینے کے لیے تم پیسوں کا بٹوارا کرنے کے لیے تم حکومتوں کے حصے دینے کے لیے تم ذلیل کام کرنے کے لیے نہیں کہ موم بتی جلا کر بھیڑوں کو خوش کرنے کے لیے تاڑیاں ملا کر غیروں پر راضی کرنے کے لیے تم غیروں کو نہیں غیروں کو دینے آئے تھے تم دینے آؤ پھر مزے دیکھو یہ زندگی جو عذاب بن گئی ہے میں نے کہا کے میں اگر آپ غور و فکر کریں گے آپ کو پتا لگے گا کہ خدا کی لاپروانی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے میں نے کہا کہ ذاتی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس ہفتے جو ہمارا سفر تھا کٹک میں پروگرام تھا کٹک ایک علاقہ ہے یا جو ہے بنگلور سے کلکتہ جاتے ہوئے جو ہے ڈھائی سو کلو میٹر یا دو سو کلو میٹر پہلے وہ آ جاتا ہے ٹکٹ لے رکھا تھا کلکتہ ہوڑا اسٹیشن تک کا ہمارے پاس سفر کا مجاز تھا کہ ہم جو ہے کلکتہ تک سفر کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے پروگرام کے بعد کلکتہ تک کا سفر کرنا ہے میں اللہ کی قسم آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے میں ذاتی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے اپنی زندگی میں ایسے لمحات کو تلاش کرو پیشاب کی کوٹ کی ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں باخانہ لے کر ہم لیاب جاتے ہیں ہم بیویوں کا اسکیننگ کرانے کے لیے لیاب ٹیسٹ کرانے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں غور و فکر کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ سے ہاتھ بنو یامن میں سارا ضرورت ہی شر نہیں کرا دے کرو برائی دیکھ لو ٹکٹ تھا ہمارے پاس پروگرام تو اس میں ایک جو ہے ریلوے ٹکٹ کا قانون ہے گریٹ جرنی آپ نے ٹکٹ بھی سکتا لے رکھا ہے بھوپال میں اتر گئے تو آپ جا کر اسٹیشن ماسٹر سے بریک جرنی کروا کر پھر کتنے کی گھنٹے دن ہوتے ہیں اس میں آپ واپس جا سکتے ہیں جو ہے سپر فاسٹ گاڑیوں کے اندر تو ہم گئے اسٹیشن ماسٹر کے پاس نے کہا کہ حرام دو آدمی کی ٹکٹ تھی پانچ سو روپے تو بریک جرنی ہمیں کروانا ہے تو اس نے کہا کہ اس چیز کو تمہیں پہلے ہی ٹکٹ دیتے وقت اس کی وضاحت کرنی تھی آپ نے وضاحت نہیں کی ہے تو اس نے جو راستہ بتایا اللہ معاف فرمائے اس نے بتا اس نے کہا کہ ایک کام کرو بریک جرنی میں لکھ کر دے دیتا ہوں اور پھر آگے آپ سفر بھی کریں ہمارے پاس ٹکٹ ہے ہم نے حق دیا ہے کلکتہ تک جانے کا ہم نے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو پیسہ پے کیا ہے اب یہ ہے کہ اس سچائی کو پانے کے لیے غلط راستہ اس نے بتایا اب وہ کیا بتایا اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے تم یہ جو ہے لکھا لو دونوں میں سے کوئی طبیعت بگڑ گئی تھی اب یہ دل ہے یہ چوری کے پتوے حلال کرنے کے لیے راستے دیتا ہے ہم نے ہمارے میں بات آئی ہے جب ہم نے دے دیا ہے ڈپارٹمنٹ کو پیسہ دیا ہے تو پھر جو ہے اب وہ راستہ بتا رہا ہے پیپر دیکھ لیں گے اپنا پیسہ وصول کر لیں گے اپنا ہی تو پیسہ ہے لیکن چونکہ ایک غلط چیز آ گئی اس میں بیمار نہیں تھے بیماری کی ساتھی کی سرٹیفکیٹ لی گئی تو ٹھیک ہے وہاں سے تو کلکتہ سکتا گئی کہیں پکڑ دکڑ نہیں ہوئی دیکھو دیکھتے ہیں جانتے ہیں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے پلاٹ نکلواتے ہیں ملک کے روز ہمیں جو ہے اسٹیشن پر ہم پہنچے دو بج کر چالیس منٹ پر پچاس منٹ پر ہماری ٹرین تھی تین منٹ یا ڈھائی منٹ پہلے ہم پہنچے اب جا کر جب گوگی میں ہم نے اپنا نام دیکھا تو نام نظارت کہ وہاں نام نہیں ہے اور ریزرویشن ہمارا کنفرم ہے دو ساتھیوں کا نام نہیں ہے ہم نے جا کر سی پی کو پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ پٹواتے ہیں آنکھوں کو رکھ کر پٹواتے ہیں اور کلو دماغ کو رکھ کر جوتے مرواتے ہیں ہم نے خطا کی تھی کہ اس پیسے کو وصول کرنے کے لیے غلط راستہ ڈاکٹر کی ہم نے سرٹیفکیٹ دی تھی ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی لیکن دل نے دھوکہ دیا ہم دھوکہ ہم نے یہ حج کیا کہ ہم نے اس سرٹیفکیٹ کو حاصل لیکن چوری نہیں کی پیسہ دیا ہوا تھا تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹی وی کو جا کر دکھایا تو آج کل ٹکٹ کے اندر جرنی کا ڈیٹ اور پہنچنے کا ڈیٹ دونوں لکھا ہوا رہتا ہے اس نے کہا تو یہ ٹرین تو جا کر زمانہ ہوا یہ کل نکل گئی یہ جو ڈیٹ آپ نے دیکھا ہے یہ پہنچنے کا ڈیٹ ہے کہا کہ کرے کیا کہا کہ پیسہ بھی نہیں ملے گا یہ تتکال ٹکٹ ہے تتکال ٹکٹ کا پیسہ واپس نہیں آتا تقریباً پونے دو ہزار دو ہزار روپے گئے سو سوا سو روپے بچانے کے چکر میں اب سفر کرنا جمعہ میں پہنچنا لازمی وہ ٹرین ٹوٹے تو اور کوئی ٹرین نہیں ضمانت نہیں کہ جمعہ میں کرے کیا کہا کہ جا کر پلیٹ فارم سے جنرل ٹکٹ لے کر آؤ ہم جو ہے سپر فاسٹ کے ٹکٹ چسپا کریں گے تم کسی ریزرو ریزرویشن ڈبے میں جا سکتے ہو ہم نے کہا کہ تین منٹ میں تو ہم پلیٹ فارم بھی ختم نہیں کر پائیں گے کہا کہ اب پینالٹی دو تقریباً دو ڈھائی ہزار روپے ہو رہے ڈھائی ہزار روپے اس کے دینے پڑے اور وہ بھی ریزرویشن نہیں برف حاصل کرنے کے لیے تین سو چار سو روپے دینے پڑے میں نے کہا کہ رب ربینات جان سے پوچھتے سے کا معاملہ بظاہر ہم نے کیا لے ہاتھ دے ہاتھ اسی سفر میں اللہ نے پینالٹی کے ساتھ جرمانہ وصول کر لیا یہ ہے دنیا کا آپ دیکھیں کسی انسان کو دھوکہ دیں کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیں یا پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو دیں دنیا کا کوئی بھی محکمہ ہو میرے رب کی قدم میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو دل کے اندر سیانت رکھنے والے وہ سوچتے ہوں گے کیا مولوی صاحب نے غلط کام کیا ہے لیکن ہم اللہ کو جواب دینے والے ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہم نے پیسہ کیا ہے ہم مجاز ہیں سفر کرنے کے اور راستہ اس نے بتایا لیکن غلط غلط ہی ہوتا ہے واقعہ پہ سر دکھا دیا ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی میں بیان کیا تھا دیوبند کے سفر میں جب میں وضو کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر گلاس کا جو ہے بالکل انبار لگا ہوا ہے ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہے ہمیں سفر میں کام آئے گا کافی پینے چا پینے کے لیے پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہاں جو کینٹین ہے اس کی امانت ہے تو اس کو اٹھا کر میں اس لڑکے کے حوالے کیا نتیجہ یہ افواہ کے وضو کرنے کے لیے جو بات میں نے نکالی وہیں پر ٹنگا کرا گیا گھنٹے دو گھنٹے کے بعد گیا تو مجھے بات مل گئی تو میرے دل میں یہ بات آئی پمل من مثال اثر رسی خیر ذرا خیر کرو تو بات مل گئی اور یہاں چھک دیا تو چار ہزار پانچ ہزار پینالٹی دینا پڑا میں اپنا ساتھی قدم نہ پڑھائی ہے نہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں ایسے واقعات تلاش کرو آپ کو جو ہے تاجر نے دس روپے واپس کرنے سے بھول کر اس نے بیس روپے واپس کر دیے سو روپے کے بجائے پانچ سو کا نوٹ اس نے تھما دیا میرے رب دے قدم اسی دکان سے آپ کو دھوکا کھانا پڑے گا یہ اللہ کا اصول ہے نہ دھوکا دو نہ دھوکا کھاؤ دھوکا دینے والا دھوکا جو ہے دنیا کے اندر لے ہاتھ دے ہاتھ وہ معاملہ پا لیتا ہے بہرحال قربانی کا موسم ہے اور صاحب نصاب وہ ہے جس کے ساتھ نو ساڑھے نو ہزار کی قیمت کے قرض چھوڑ کر جو ہے سونا چاندی یا پیسہ ہے وہ صاحب نصاب ہے ہر صاحب نصاب مسلمان قربانی نے کی شرائط کے ساتھ جن شرطوں کو میں نے بیان کیا ہے خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پوری دنیا والے مل کر قیامت تک ادا نہیں کر سکتے میری خواہش ہر مسلمان چاہے متاری ہو لیبر ہو پانچ سو روپے نہیں دے سکتا معمولی پولیس کے کیس میں گئے چھ سو سات سو روپئے سم کارڈ گم ہو گیا اور کچھ گڑبڑ ہو گئی آپ کو پانچ سو چھ سو روپئے دینے پڑتے ہیں تو یہاں پر الحمدللہ بہار کے گاؤں میں ہم دیکھ کر آئے ہیں یہاں کے محلے کے دو نوجوان وہ معائنہ کرنے بھی گئے ہیں جو غریب حضرات ہیں ضرور پانچ سو روپئے اللہ کے حبیب حقیب کا کے نام سے قربانی ہے اور جو صاحب حیثیت ہیں اگر اور زیادہ دینے کی وسط نہیں ہے تو جو قیمتی جانور انہوں نے خریدا پچیس ہزار میں بکرا قیمتی جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے قیمتی گائے اللہ کے حبیب اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے اور اپنے نام سے پر ہماری ماں کا حق ہے ہمارے باپ کا حق ہے کیا ماں کو پانچ سو روپے نہیں دے سکتے آپ آپ مری ہوئی ماں کو کو مرے ہوئے پانچ سو نہیں دے سکتے تو ہم نے ڈھونڈ کر تلاش کر یہ ہم نے سبھی نکالی ہے سب بھی مل جائے اور ہمارے کمزور ایمان والوں پر بوجھ بھی نہ پڑے اس لیے الحمد للہ نظم ہے یہاں بہار کے مدرسے کے جو ہے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ضرور جو ہے اس کے اندر حصہ لیں ہر فرد جو قربانی جس پر بات بھی نہیں پانچ سو روپے معمولی بخار کے لیے فٹ کے لیے اور بیوی کو ہاسپٹل کے چیک اپ گورنمنٹ ہاسپٹل کے چیک اپ تو حصہ ہے اور اسی طریقے سے پیر کا دن جو آتا ہے وہ یوم ارفا کا آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو یوم ارفا روزی حجا کا روزہ رکھے گا اللہ پچھلے اور اگلے حساب سال دو سالوں کے گنا معاف کریں گے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پیر کا روزہ ہر دن رشتہ کرے بالکل ٹھنڈا موسم ہے اور جناب اثر کے بعد سبق تو منٹوں میں سیکنڈوں میں چلا جاتا ہے اور پچاس میں پچاس پردوں میں افطاری بہت مطابق ہے روزہ جو ہے کوئی مشقت والا بس تین دنوں میں کم سے کم نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے روزہ رکھوائیں دو سال کے گنا معاف ہوں گے اور شہری کا وقت پانچ بج کر پانچ منٹ پر قدم ہو جاتا ہے اور خاص طور سے گنا ہو بچیں اور قربانی دینا بڑی بات ہے قربانی کی لاج رکھنا اس وقت ابراہیمی کا لحاظ رکھنا یہ بڑی بات ہے رہا تھا اسی کا تھا بہرحال پانی سنکارے مار رہا تھا جیسے کہ کوئی ایسا سنکار مارتا ہو ایسے پانی آ رہا تھا آ رہا تھا آ رہا تھا بڈی گئی بڈی گئی اور جب دیکھا کہ پہاڑ ہے پہاڑ پر چڑھتی گئی پانی پیچھا کرتا گیا پہاڑ پر چڑھتی گئی پانی پیچھا کرتا گیا اور ہٹا کے جب وہ اوپر چلی گئی تو اس کے جو ہے ایڑیوں تک آیا گھٹنے تک آیا کمر تک آیا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر آسمان کی طرف کر دیا کہ کم سے کم اللہ اس بچے کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھ کر اللہ میرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرے کیا وہ خود بھی اپنے بچے کو بچا پاتی ہے یا حضرت لو کی موت کی طرح وہ بھی غرق ہو جاتی ہے اگر وہ غرق ہوتی ہے تو کیا اللہ کو بچوں پر اور بوڑھوں پر پیار نہیں ہے اگر بچ جاتی ہے تو اس نے کیا عمل کیا ہے اس سوال کے جواب کے ساتھ ان شاء اللہ اگلی جمعہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پورے مسلمان کی قربانی کو قبول کروائے پورے اجالے کرام کے حج کو حج کو غرب بنائیں حج